شرم بزرگوں اور عزیز دوستو آج کی گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہوگا جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں نازل ہونے والی یہ آیا کریمہ ہے جو آج پیش نظر ہے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج کیا اور مسلمان پر ایک ہی حج فرض ہے اس کے علاوہ اگر اللہ اسے توفیق دے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اس کے بندوں کی خدمت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تسکین اور اطمینان کا پیغام تھا جس میں یہ بشارت دی گئی کہ ہم نے آج کے دن سے تمہارا دین مکمل کر دیا نعمتوں کا اتمام ہوا ہم نے طے کر لیا ہے کہ تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں کس کس وقت میں کب اور کہاں ہم نے عطا کرنی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو ہم نے ضابطۂ حیات منتخب کر لیا تکمیل دین کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ عمارت ایسی مکمل ہو گئی کہ تا قیامت اس میں نہ کوئی کمی کر سکے گا اور نہ زیادتی دین اللہ کے احکام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے ہلکا رسالت میں بجا طور پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھیں فرت مسرت میں چمک اٹھی ایک دوسرے کو گلے لگایا مبارکباد دی ماتھے چومے لیکن اسی ماحول میں ایک دیدہ ور ایک روشن ضمیر اشکبار ہو گیا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں یہ رونے والا کوئی معمولی آدمی ہوتا تو اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا لیکن یہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں جس کے آنسو بھی معیار ہیں جس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں بادشاہ صدق و وفا ممبئی جود و سخا وفادار نبوت رفیق ہجرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر صحابت اجمعین ابو بکر صدیق کا ایسے وقت میں رونا محسوس کیا گیا بجا طور پر اور صحابہ کرام جمع ہوئے آج تو خوشی کا دن ہے آپ کا رونا کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک اس پر تو میں بھی خوش ہوں کہ اللہ نے دین کی تکمیل کی بشارت سنائی نعمتوں کے اتمام کی خوشخبری دی اور اسلام کو ہمارے لیے ضابطہ حیات اللہ نے منتخب کی لیکن جس تصور نے اور جس احساس نے مجھے تڑپا دیا ہے مجھے گھائل کیا ہے شاید تمہارا دھیان وہاں نہیں پہنچا اصل میں یہی وہ اہداف ہیں یہی وہ ٹارگٹ ہے جس کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا اب جب وہ اہداف مکمل ہو گئے وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا ڈرتا ہوں کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے مجھے اس آیا کریمہ سے رحمت عالم کی جدائی کی بو آ رہی ہے تب جا کے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اندازہ ہوا کہ صدیق اکبر کا فکر کتنا عمیق ہے اور کتنا بلیغ ہے پھر اس دن بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے جب علالت کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا ربیع الاول کے ابتدائی ایام سفر کی آخری تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے اور ربیع الاول کے ابتدائی ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے تھے ان ایام میں بہت سی باتیں امت کے لیے سبق بن کر بصیرت بن کر سامنے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا پیالہ ٹھنڈے پانی سے لبریز سرہانے رکھا ہوا ہے اور اس میں ہاتھ دبوتے ہیں چہرہ انور پہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں ان للموت سکرات موت کی سختیاں برحق ہیں سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب ہونے کو اشارہ دیا اور کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اشکبار ہو گئیں آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ قریب ہوئی آپ نے کچھ کان میں کہا تو آنکھوں میں آنسو تھے مسکراتی ہوئی اٹھیں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس وقت تو وضاحت ہم طلب نہ کر سکے لیکن بعد میں میں نے پوچھا بیٹی اس دن ایک ہی وقت میں آپ روئی بھی اور ہنسی بھی ایسی کون سی بات تھی تو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی پہلی مرتبہ جب ابا حضور نے مجھے قریب ہونے کو اشارہ دیا تو میرے کان میں کہا ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آتے ہیں تو قرآن کریم کا ایک دور ہوتا ہے اس مرتبہ جبرائیل امین آئے دو دور ہوئے جس سے مجھے انداز اندازہ ہے کہ شاید دنیا چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور فاطمہ میری موت پر تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا کہ تم محمد عربی کی بیٹی ہو اور میری تعلیمات پر اگر تم نے عمل نہ کیا تو دوسروں کو گنجائش ملے گی یہ کہتے ہوئے اس پر میں اشک بار ہو گئی پھر جب دوسری مرتبہ قریب ہونے کو اشارہ دیا تو میرے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر میں اہل بیت میں سے پہلی ملاقات تجھ سے ہوگی فاطمہ تو اس حصول نعمت پر میں خوش ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالے جائیں تعمیل ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالے گئے جس سے طبیعت میں راحت آئی اور سکون آیا تو خطبہ ارشاد فرمایا یہ خطبہ بھی حجت الوداع کے خطبے کا خلاصہ تھا اختصار تھا وہاں تفصیل تھی یہاں اس کا اجمال تھا انسانی حقوق کی بات ہوئی حقوق اللہ کی بات ہوئی مہاجرین کو انصار اور انصار کو مہاجرین کے حقوق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اسی خطبے میں فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا صرف ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ رب العالمین عطا فرما سکتے ہیں اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل چن لیا تھا اگر امت میں سے مجھے کسی کو خلیل چن لینے کی اجازت ہوتی لتخص تو ابا بکرن تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل چن لیتا لیکن اسلامی مبت و قوت پہ انحصار کرتا ہوں پھر ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا یہ چوائس دی کہ تمہیں دنیا میں زندہ رہنا پسند ہے یا میرے جوار رحمت میں آنا پسند ہے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی میری جوار رحمت تو ہے لیکن دنیا کی زندگی میں کبھی آنسو ہیں کبھی دکھ ہیں کبھی آزمائش ہیں لیکن جب میرے جوار رحمت میں آ جاؤ گے تو وہاں آنسو دکھوں اور آزمائشوں کا کوئی گزر نہیں تو ان دو میں سے کوئی ایک چن لو دنیا میں زندہ رہنا پسند ہے یا میرے پاس آنا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے اس بندے نے کیا منتخب کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند فرمایا صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا لیکن وہ روشن ضمیر پھر رو دیا ابو بکر کی آنکھیں پھر برس پڑی رضی اللہ تعالی صحابہ نے عرض کیا ابو بکر یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے آپ کیوں روتے ہیں فرمایا تم سمجھے نہیں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارے میں کی ہے کنائے میں کی ہے کہ اگر سراہتن فرماتے تو شاید تم یہ غم برداشت نہ کر سکتے یہ اللہ کے جس بندے کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں خود رحمت عالم ہے اور میرا محبوب ہے گرامی قدر دوستو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی ابو بکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے پہ رو دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کنارے پہ رو دیتا ہے جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن اسی ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط نظر نہیں آتا اتنا مستحکم ہے اتنا مضبوط ہے یہی ابو بکر صدیق کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے اس دن اگر ابو بکر بھی مضبوط نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹڑی پہ جاتی آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا لمحہ اس امت کے لیے غم و اندوہ کا کتنا عظیم لمحہ تھا ربیع الاول کی بارہ تاریخ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے ہیں فضائیں سوگوار ہیں فطرت سوگوار ہے حسنین کی آہیں سینوں کو شک کرتی جا رہی ہیں دل کو ٹکڑے کرتی جا رہی ہیں اور سید زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کے فرماتی ہیں سبت علیہ لو اللہ سبت الیا میں سریا میرے بابا جان کی موت نے جو مجھ پر صدمے ڈھائے ہیں جو مجھ پر غموں کے پہاڑ توڑے ہیں اگر ان صدموں اور غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں لوگوں کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی کہہ تو نہیں رہا ان محمد ان قدمات فرماتے اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا میں اس کا سر اڑا دوں گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سکتے میں ہیں ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ایمان پر کون استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے عجیب کیفیت ہے کہ اتنے میں صدیق اخبر رضی اللہ تعالیٰ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی کی جو آخری رات تھی وہ سکون سے گزری وہ جسے افاقت الموت کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو گھر جانے کا حکم دیا کہ تم بہت دنوں سے کئی راتوں سے بے چین ہو سو نہیں سکے ہو آج میری طبیعت میں سکون ہے تو تم اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام کرو جناب صدیق اکبر کو بھی حکم فرمایا وہ بھی مدینہ کے مضافات میں ان کا گھر تھا وہاں چلے گئے وہیں یہ خبر سنی تو غم سے ٹوٹے ہوئے حاضر ہوئے حجرہ عائشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا تھا حجرہ عائشہ میں قدم رکھا تو یہ جملے زبان پر تھے واہ نبی واہ رسولا واہ صفیہ اے میرے پیارے رسول اے میرے پیارے نبی اے میرے پیارے دوست ہو گئی نا وہ بات جس کے تصور سے دل دھڑکتا تھا ہو گیا نا وہ حادثہ جس نے کئی دنوں سے میرا سکون چھین رکھا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر چادر تنی ہوئی تھی ابو بکر صدیق نے چادر اٹھائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسا لیا جبی نے اطہر کو چوما وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے پہلا تعصب ہوتا ہے صدیق اکبر کا فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ تب تہیم و میتا موت سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے موت کے بعد دنیا کا کوئی حسین حسین نہیں رہتا لیکن میرے محبوب تیرا تو موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی تو بس دنیا کا وہ حسین ہے کہ موت کے بعد بھی تو اسی طرح حسین ہے جس طرح زندگی میں حسین ہے اور پھر فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یہ اللہ کا ایک قانون ہے ضابطہ ہے جو لاگو ہو گیا پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دوبارہ چادر ڈالی باہر آئے دیکھا پورا مدینہ جمع ہو گیا ہے اس لیے کہ مدینہ والے صدیق اکبر کی زبان سے آج کے دن سننا چاہتے تھے کیونکہ فاروق اعظم تو بولنے نہیں دیتے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی زبان پر یہ جملہ آیا تو میں سر اڑا دوں گا وہ صدیق اکبر کی زبان سے سننا چاہتے تھے یہ صورتحال کیا ہے فاروق اعظم بھی دور ذرا کھڑے ہیں شدت غم میں ڈوبے ہوئے اور عجیب کیفیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قریب آنے کو اشارہ دیا ابن خطاب قریب آ جاؤ پھر خطبہ اشات خطبہ مسنونہ پڑھا اور پھر جو جملے ہیں صدیق کے اکبر کی زبان کی سے نکلے وہ عربی جاننے والے حضرات صحیح معنوں میں ان سے کیف حاصل کر سکتے ہیں میں ترجمہ تو کروں گا لیکن میرے پاس وہ زبان وہ لب و لہجہ اور وہ انداز نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں میں اپنے اس افلاس کا پیشگی اعتراف کر لیتا ہوں کہ جو کچھ ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں گا تو عربی سمجھنے والے صحیح معنوں میں اس کی روح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابقا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابقا حتى اقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه فإن فإن قد قد مات مات محمدا فاتقوا بفی وایا الناس واعتصموا یوہن وتنی على و فإن الاربی کی قائم فإن کلیمت وا ت فإن كتاب الله بين أزهرنا هو نور وشفاء وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت حضرات صحابہ فرماتے ہیں یہ ساری ایتیں نازل ہو چکی تھیں پہلے لیکن آج صدیق اکبر کی زبان سے جس موزونیت کے ساتھ ادا ہوئی جس موقع پر ادا ہوئی ہمیں تو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے اور صدیق اکبر کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھتے بھی جا رہے ہیں قرآن کریم کی یہ آیات فرمایا کل نفس ذائقت الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله عز وجل شانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على آقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یہ سنتے ہی تمام صحابہ سمیت فاروق اعظم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے ان کے ضبط غم کے بندھن بھی ٹوٹے اور شدت احساس میں آنسو کا سیلاب نکل آیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کا دن کتنا اندوہناک ہے آج کیا ہو گیا ہے یہ تو کوئی میرے دل سے پوچھے لیکن ابن خطاب یہ بے ہوش ہونے کا وقت نہیں ہے ہوش میں آنے کا وقت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں معبود نہیں ابھی میرا ایک دوست مجھ سے راستے میں فرما رہے تھے بڑی عجیب بات اللہ کی تعریف کرنا بڑا آسان ہے لیکن رحمت عالم سے محبت کا حق ادا کرنا بہت نازک ہے اہل نظر نے اس لیے کہا باخدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار اللہ کے معاملے میں اگر دیوانگی تجھ پہ سوار ہے تو کوئی بات نہیں نبھ جائے گی لیکن محمد کے بارے میں ہوشیار ہو کے چلنا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں جو ارشادات امت کے لیے امانتن دیے تھے صحابہ کو اور صحابہ نے ہم تک پہنچائے جزاہم اللہ تعالی احسن الجزا ان میں یہ بھی تھا کہ مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر سے کی مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی کہ ان کی بندگی کا انکار کر دیا انہیں اللہ کے ساتھ ملا ڈالا جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا ابو بکر صدیق کے اس کو محبت کے معیار کا یہ عالم ہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو وزنا ایمان و امتی بے ایمان ابی بکرین لرت جہاں اگر میری پوری امت کے ایمان اور محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار ابو بکر کے ایمان اور محبت کو ڈالا جائے اللہ اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کے صلحاء شہداء صدیقین ابرار اخیار متقین کی محبت اور ایمان کے مقابلے میں میرے ابو بکر کے ایمان اور محبت کا وزن بڑھ جائے گا اس لیے کہ ابو بکر نے اس وقت اقرار کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی ابو بکر نے اس وقت دوستی کا حق ادا کیا جب ساری دنیا دشمنی پر تڑی ہوئی تھی ابو بکر نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اور کاز پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جب تاغوت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ لا علی من عند رسول اللہ حتی تم بائیکاٹ کر دو محمد اور اصحاب محمد کے لیے سوشل بائیکاٹ کر لو ان سے کوئی تعاون نہ کرو تاکہ ان کی گاڑی چل نہ سکے صدیق اکبر نے ان حالات میں ان لمحات میں اپنا سب کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صدیق اکبر کی محبت اور ایمان کا یہ وزن ہے لیکن باہوش اتنا ہے کہ سرے منہ قرآن و سنت سے انحراف نہیں کرتا آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے جذبات اور خیالات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ میرے جذبات اور میرے خیالات کب سے کسوٹی بن گئے یہ ہیں کیا میرے جذبات اور احساسات کے میں ان کو کسوٹی بنا کر محبت کروں میرے جذبات اور احساسات کا عالم تو یہ ہے معاف کیجئے گا خدا کی قسم میں تو اپنی اولاد سے بھی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا میں اپنی برادری سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کیسے کر سکوں گا میرے خیالات کسوٹی نہیں ہیں میرے جذبات کسوٹی نہیں ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسوٹی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فی امرنا حاضا مال سمین ہو فرن دین میرے قول و عمل کا نام ہے اور پھر اصحابی کا نجوم یہ میرے تیار کردہ کردار ہیں ان پر میں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اللہ نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ان پہ بھی میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اس کے بعد دین کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ رد ہوگی اسے قبول نہیں کیا جائے گا دین کے حوالے سے آج نفس نے ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ گھر لیا ہے ہم اپنی طرف سے جو جذبات ہمارے چاہتے ہیں جو ہمارے خیالات میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں دین کا لیبل لگا لیتے ہیں اسلام کا اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں لیکن ہیں تو بہرحال اچھی باتیں یہ بدعت ہسنا میں نے کہا آج تک کوئی کفر ہسنا میں نے نہیں دیکھا کوئی شرک حسن میں نے نہیں دیکھا تو یہ بدعت ہی ہسنا ہو گئی ایمان کے مقابلے میں کفر اور توحید کے مقابلے میں شرک اور سنت کے مقابلے میں بدت یہ تقابلی چیز ہے اگر ایمان کے مقابلے میں کوئی کفر گوارا نہیں اگر توحید کے مقابلے میں کوئی شرک گوارا نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی بدت کیسے گوارا ہو کوئی بدت گوارا نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آویزہ گوشت بنا لیجئے زندگی کے سفر میں آپ کو کام آئے گا اور روشنی فراہم کرے گا کلو بدا تم زلال کلو زلال فنار کوئی استثنا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ میری سنت میں جو چیز نہیں ہے اس کو اگر کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے اب مولوی صاحب دلیل لاتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ نے جو گھڑی باندھ رکھی ہے یہ سنت ہے راج یہ جو آپ نے اینک پہن رکھی ہے یہ سنت ہے وہی اینک پہننا یا گھڑی پہننا یا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا یہ دین نہیں ہے کس بے وقوف نے کہا ہے کہ یہ دین یہ امور دنیا لوگ پہلے اونٹوں پر سفر کرتے تھے اب آپ کاروں پہ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کار جہاز یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ آپ آپ کے صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو یہ امور دنیا ہیں ان میں تبدیلی آتی جائے گی آئندہ بھی آج ہمارے سامنے جو نقشہ ہے ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کے سامنے اس سے بھی بہتر نقشہ ہو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جائے گی اور کمنگ جنریشن کو اور زیادہ سہولتیں اور فیسلٹیز ملتی چلی جائیں گی سنت کل بھی ویسی تھی جیسے آج ہے اور سنت قیامت تک ویسی رہے گی جیسی کل تھی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی امور دنیا میں تبدیلی آتی جائے گی آج ہماری گھڑی کا سٹائل یہ ہے ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو آج ہمارا ٹیلی فون اس شکل میں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو آج ہماری گاڑی اس اسٹائل میں ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے حالات میں ایسی نہ ہو یہ امور دنیا ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وہ یخلوں کو مالا تالمون ابھی ہم نے وہ نعمتیں تمہارے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بدلتی جائیں گی سنت نہیں بدلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یوں نہ محبت کرنا جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر سے اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دعا مانگی ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن لعان اور سباب نہیں ہوتا مومن گھڑی گھڑی لانتے نہیں بھیجتا کسی پر لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان اللہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر صحابہ کلام تو کانپ اٹھے نا کہ رسول لانت بھیج رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھیج رہے ہیں اپنے قاتل کو معاف کرنے کا ذرف رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان پر لانت آئی ہے تو وجہ معلوم کرنے کے لیے وہ منتظر ہو گئے کہ ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لانت کا جملہ آیا فرمایا لان اللہ یہود اللہ کی لانت و یہودیوں پر اور نسرانیوں پر کیوں اتنا قبور انبیاء مسجدہ کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور وہاں جا کے سر جھکاتے تھے اس وجہ سے میں کہتا ہوں ان پر خدا کی لانت ہو اور پھر صحابہ سے فرمایا میری قبر پر کبھی سجدہ نہ کرنا پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ لا تجعل قبری وسنا میری قبر کو قیامت تک کبھی سجدہ گاہ میں بننے دینا آج رحمت عالم کی دعا کا شباب ہے رحمت عالم کی دعا کی جمانی آپ کو نظر آتی ہے مرکز رسول پر اللہ نے اپنے بندو کو پہرا دار بنا کے کھڑا کر رکھا ہے کہ اگر کوئی نادان آ کے یہاں جھکنا بھی چاہے تو وہ نہیں جھکنے دیتے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا انداز ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں معبود نہیں موت جس پر نہیں آئے گی وہ صرف اللہ کی ذات ہے باقی تو ہر انسان پر موت آئے گی اس کے بعد پھر اللہ نے مختلف انعامات سے نوازا ہے اپنے بندوں کو یہ تبھی موت تو آئے گی اس کے بعد اللہ نے پھر شہداء کے لیے فرمایا وہ اگرچہ تمہارے سامنے کٹ جاتے ہیں ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں لیکن تم ان کو مردہ اس لیے نہ کہو کہ موت سے مٹنے کی بو آتی ہے اور جو میرے نام پہ مرتا ہے وہ مٹا نہیں کرتا موت سے مٹنے کی بو آتی ہے اور جو میرے اس کو محبت میں مرتا ہے وہ مٹا نہیں کرتا تو اب یہ جو شہداء ہیں بدر میں شہادت حاصل کرنے والے عہد میں شہید ہونے والے تبوک میں یلموک میں اور مدائن و قابضی اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے جتنے شہدا ہیں یہ تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں پھر غلاموں کے غلام ہیں شاگرد ہیں شاگردوں کے شاگرد ہیں تو جو شاگردوں کے لیے موت گوارا نہیں کرتا لفظ موت تصور کو تصور کرنا بھی لا تصورنا بھی ایک جگہ فرما دیا تو وہ استاد کے لیے آسانی سے کتنا گوارا کر لے گا وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے بل احجاؤن عند ربہم تمہارے نزدیک نہیں تم تو انہیں دفنا بیٹھے ہو تم نے تو انہیں دفن کر دیا نا اب وہ میرے پاس آ گئے ہیں تو میں نے انہیں اتنی اعلیٰ و عرفہ زندگی دی ہے کہ تمہاری سمجھدانی میں بھی نہیں آ سکتی تمہارے شعور میں بھی نہیں آ سکتی اس لیے فرما دیا اس پہ بحث نہ کیا کرو بلا اللہ تشعرون یہ تمہارے شعور اور ادراک کی بات نہیں ہے یہ میرے پاس آئے ہیں میرے عشق میں آئے ہیں اب یہ جانے اور میں جانوں اس لیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ شاہ جی یہ مردہ سنتے ہیں کہ نہیں تو فرمانے لگے کہ خاص کام ہے ان سے تو کارے زمیرہ نکو ساختی کے آسمان نیز پر داختی شاہتا اللہ بخاری کی بات بھئی زندو کے مسائل تم نے حل کر لیے کہ مرنے والوں کی فکر لائق ہو گئی ہے تمہیں پھر آہ سرد لے کے فرمانے لگے میاں سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے تم مردو کی بات کرتے ہو میری تو زندہ بھی نہیں سنتے سال ہر سال سے میں ان کے سامنے قرآن سنا رہا ہوں یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے طوائفوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے سنائے اور جسے نہ چاہے نہ سنائے حسن سے بسرا بلال ہے بزروم اور یہ خاک مکہ ابو جہل ان سے جا جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا عمر یہ ہوش میں آنے کا وقت ہے وما محمد اللہ رسول قد کب من کب رسول افم مات کل کلن تمالا کام ام کلیبالا کبھی فل اللہ شیا و سید ذی اللہ شا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہمارے پاس رحمت عالم کی شریعت ہمارے پاس اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمارے پاس ہم کوئی لاوارس تو نہیں ہے ہم کوئی اجڑ تو نہیں گئے ہم کوئی برباد تو نہیں ہو گئے ہمارے قائد نے اپنا مشن مکمل کر لیا اسے چاہنے والے نے اسے اپنے جوار رحمت میں بلا لیا اب ہم نے رونا دھونا نہیں اس مشن پر چلنا ہے اس راستے پر چل کر وفا کرنی ہے جس راستے پہ رحمت عالم نے ہمیں چلایا قرآن جس قوم کے پاس ہو وہ دکھی کبھی نہیں ہو سکتی اور قرآن سے جو قوم دور ہو جائے وہ سکھی کبھی نہیں ہو سکتی آج کے حالات میں میرے عزیز دوستوں مسلمان کے پاس دنیا کی نعمتوں کو اگر آپ دیکھیں دنیاوی معاملات کو آپ دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہے مسلمان کے پاس اس کی عددی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا جتنی بڑی تعداد میں آج ہے ایک ارب تیس کروڑ کے قریب ہے کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی مسلمان کی کرائے عرض پہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اب تو ان کی اور آرگنائزیشن بھی اتنی اللہ کے فضل و کرم سے روح بترقی ہے کہ چھوٹے چھوٹے میں جزائر میں بھی گیا ہوں تو وہاں مسجدیں دیکھی ہیں مسلمانوں کی بحمد اللہ تعلیمی ادارے دیکھے ہیں مسلمانوں کے بچے قال اللہ اور قال رسول کے سائے میں پرورش پا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں لیکن آج میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان جتنا پریشان ہے دنیا کی اور کوئی قوم پریشان نہیں فلسطین سے لے کر برما تک اور کشمیر سے بوسنیا تک آپ اگر نقشہ دیکھیں تو دل دھڑکتا ہے دماغ معاوف ہونے لگتا ہے ایک صاحب اس دن مجھ سے کہنے لگے ہم نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ ہماری پٹائی کر رہا ہے ذلیل کر رہا ہے ہم نے غلطی کی ہے اسلام قبول کر کے یا اللہ میں نے جب اس کو غور سے دیکھا آپ یقین فرمائیں تو اس کے جسم پر اسلام کی کوئی ایک بھی نشانی مجھے نظر نہیں آئی تھری پیس سوٹ پہن رکھا تھا اس نے اللہ کے بندے نے اور نقشہ ایسا تھا کہ اگر وہ اسٹریٹ پہ جا رہا ہو تو کوئی بھی دیکھنے والا یہ بلیو نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے کوئی نشانی ہو نا پتا چلے تو یہ مسلمان اب سکھوں کو کوئی شرم نہیں آتی داڑھی بھی بڑھا رکھی ہے انہوں نے بال بھی بڑھا رکھے ہیں وہاں اسٹاف نیوٹن میں میرا قیام ہوتا ہے لندن میں کبھی کبھی تو دیکھتا ہوں صبح چار بجے سارا جہان سویا ہوا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے پریئر ہال میں انہوں نے اپنا وہ لباس بھی اپنا رکھا ہے شیو بھی نہیں کرتے انہیں کسی سے حیا نہیں آتی لیکن ہمیں حیا آتی اور ہم ترقی پسند ہو گئے اب اللہ پر ناراض ہیں ہم کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہوا ہے وہ ہمیں ضلیل کر رہا ہے میں نے کہا میرے عزیز بھائی اللہ کبھی ظالم نہیں تھا اللہ کبھی ظالم نہیں ہوگا وہ اپنے بندوں کے لیے اتنا مہربان ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے بھی اتنا مہربان نہیں جتنا وہ اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اسلام کے سوا دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں جو گرو کو بھی اپنے دامن میں لے لے کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں گرو کو کوئی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتا صرف اسلام ہے جو کہتا ہے کہ اچھے بھی میرے ہیں برے بھی میرے ہیں میں بروں کے لیے بھی اپنا دامن رحمت وا کیے ہوئے ہوں میں نے ان کے لیے بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا لا تمنو علیہ اسلام کم بل اللہ یمن علیکم انہداکم آپ میں نے کہا منت لگاتے ہیں اللہ پر کہ ہم نے اسلام قبول کیا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اب اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے خدا سے کس حد تک وفا کی ہے سوائے اس کے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی الٹا سیدھا گالی دینے کے ہم چیمپئن ہیں اتنی مستحکم اور مستند گالی نکلتی ہے ہماری زبان سے کہ کوئی دے نہیں سکتا کلمہ پڑھنا پڑ جائے تو وضو شیفی غیر محلی کا منظر ہوتا ہے الٹا سیدھا کلمہ پڑھتے اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا اپنے گھر کے اندر ہم نے اسلام کو داخل ہونے دیا جو ہمارے نفس میں آتا وہی کرتے ہیں اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا افرائی تمن ہوا پیغمبر آپ نے اس بد نصیب کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اب ظاہر ہے اپنی خواہشات کے سجدے تو کوئی نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف میری مرضی ہے اور ایک طرف خواہشات ہیں تو جو میری مرضی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے گویا اس نے میرے بجائے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا میرا راستہ چھوڑ کر اپنے نفس کی تباہ کر لی ہے تو گویا معبود بدل لیا اس نے اللہ تین سو تیرہ کو تاغوتی قوتوں کے مقابلے میں فاتح بنانے والا رب ہے اللہ وہی ہے نہ اس کا دین کمزور ہوا نہ قرآن کمزور ہوا نہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں لیکن سچ یہ ہے کہ عملی زندگی سے ہم نے قرآن کریم کو نکال دیا اور من عن ذکری فن لہو معیشت لو معیشت قرآن کریم نے صاف کہہ دیا تھا جو قرآن سے دور ہٹے گا یہ ذکری کہ مانی قرآن ہے ان لہٰذا نہ و قرآن المبین تو جو قرآن سے اعراض کرے گا جو قرآن سے رخ پھیر لے گا دنیا کی کوئی شے اسے مطمئن نہیں کر سکتی اس کی زندگی کنفیوز ہو جائے گی کنیڈا کا ایک مستشرک اسلام قبول کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتا ہے میں نے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا جتنا آسان ہے دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں بنے اسرائیل کے لیے توبہ یہ تھی کہ انکم ظلم تم انف سکم بت کم الجلا فتوب اللہ باریکم فتلو انف سکم تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر ایک بچڑے کو معبود بنا بیٹھے ہو تو اب آگ جلاؤ اور اپنے آپ کو آگ میں جھونکو اگر آگ جلا ڈالے گی تو تمہاری توبہ قبول ہے ورنہ تم اتنے منحوس ہو کہ آگ بھی تمہیں قبول نہیں کرتی بنی اسرائیل کے لیے توبہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں قتل کر دیں چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ دریا میں جب تک انسانی جان نہ ڈالی جائے وہ جوش میں نہیں آتا پانی اس کا کناروں سے نہیں نکلتا تو یہ رسم وہیں سے چلی آ رہی تھی وہ ایک طرح کی قومی توبہ ہوا کرتی تھی قبائل اپنے اپنے قبیلوں کی ایک ایک بچی ایک ایک لڑکی بھیڑ چڑھاتے تھے دریا کی موجو کی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہم بہت خطا کار ہیں تو یہ ہم توبہ کر رہے ہیں ایک بچی کو پھینک دیا انہوں نے دریا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا گورنر سے فرمایا انسانی جان تو بڑی دور کی بات ہے میں تمہیں کوئی کتا کوئی چڑیا بھی دریا میں پھینکنے کی اجازت نہیں دوں گا خط لکھ رہا ہوں یہ ڈال دینا اور جو رد عمل ہو جو ریئیکشن ہو مجھے بتانا چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے خط لکھ کے بھیجا بسم اللہ کے بعد لکھا امیر المومنین ابن خطاب عمر کی طرف سے یہ خط ہے نکال تاکہ ان کی زمینیں سیراب ہو سکیں اور اگر تو کسی دیوتا کے نام پہ بہتا ہے تو پھر یاد رکھ کے قیامت تک تیرے پانی کی ایک بوند بھی محمد کے غلاموں کو نہیں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانی جان کا بھیڑ چڑھانا دور جہالت کی بات ہے وہ زمانہ گزر گیا اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں یہ رسمیں نہیں دہرائی جائیں گی ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے ہمیں نہیں چاہیے تیرا پانی ابن جوزی مرحوم لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہودی اور نصرانی یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کا خط دریا کی موجیں تسلیم کریں لیکن جب وہ خط ڈالا گیا تو پانی اس طرح ابلا جیسے شولوں پہ ہنڈیا ابلتی وہ اپنے جبے بھی نہ سنبھال سکے پانی اتنی تیزی سے کناروں سے باہر آیا کہ وہ بھیگتے ہوئے پانی سے چلے جا رہے تھے اور کلمہ شہادت ان کی زبان پر مچل رہا تھا کہ یہ قوم کتنی اللہ سے قریب ہے جن کی تحریر جن کے حکم کو دریا کی موجیں بھی تسلیم کرتی آج ہماری تمنا بھی یہی ہے کہ ہم حکم دیں تو بش کی جان نکل جائے ہم حکم دیں اور چاہیں تو اسرائیل کا ستیہ ناس ہو جائے ہماری بات بھی ہوائیں مانے اور دھرتی مانے اور سمندروں پر ہمارا حکم چلے لیکن صورت حال یہ ہے کہ ہمارا کہنا تو بیویاں بھی نہیں مانتی کوئی اور چیز کیا مانے گی وہ اس لیے کہ وہ تحریر لکھنے والے ہاتھ نہیں ہیں ہمارے پاس اللہ سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے آج ہماری زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں میرے عزیز دوستو ناراض نہ ہونا اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے نا لوگ تو پریشان ہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا سیلاب آگ ہم خود متاثر ہوئے اس سے نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لیکن جو بڑا سیلاب آ رہا ہے وہ اور ہے میں آپ کو بتا دوں اگر جذبہ فراموشی اور خدا ناشناسی کا دور یہی رہا اور ہم نے اسی طرح اپنے نفس کی تباہ جاری رکھی بتایا گیا تھا بوسنیا کے مسلمانوں کو درد دل سے آنسو بہا بہا کے بتایا گیا تھا کہ خدا کے لیے اپنی پہچان ختم نہ کرو خدا کے لیے اپنا تشخص ختم نہ کرو ان سے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے خود کو عیسائیوں جیسا بنا ڈالا تھا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے اسی رنگ میں رنگ ہے آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے آج جو منظر میرے سامنے ہے کہ کہیں ہمارا انجام بھی وہی نہ ہو جائے اور اگر خدا نخواستہ یہاں اس قسم کی کوئی صورت حال پیدا ہوئی تو آپ سوچئے کہ ہمارے آگے کیا اور پیچھے کیا ہے ہم کہاں جائیں گے عبرت حاصل کیجئے خدا کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے اپنے دل کی دنیا پر اس کی حکومت کو قائم کیجئے اور اپنے گھر کی چار دیواری میں رحمت عالم کی شریعت کو نافذ کیجیے انشاءاللہ وہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا اقبا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا اب تک جو ہمارا بھرم باقی ہے یہ بھی اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے ورنہ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم سر اونچا کر کے چل سکیں ہم تو وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں خود کو لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی ہمارا بھرم قائم ہے آئندہ بھی ہمارا بھرم قائم رہنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ہم اس سے بے وفائی نہ کریں اور اس کے رسول کو ہم دکھی نہ کریں ہمارے کردار کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی نہ ہونا پڑے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ ہم نے تو وہ کاج پورا کرنا ہے وہ امانتیں سنبھالنی ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی تب جا کے ثقیفہ بنو سائدہ میں امت مسلمان نے اپنی آئندہ قیادت کا فیصلہ کیا اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تقفین کی طرف متوجہ ہوئے سوچا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک کہاں بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر جہاں انتقال کرتا ہے وہیں اس کی قبر بنائی جاتی ہے چنانچہ حجرا عائشہ میں ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرکب تیار ہوئی پھر سوچا گیا کہ غسل کیسے دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر رہنمائی کر گئی کہ آپ نے فرمایا مجھے جب غسل دیا جائے تو میرے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیز ہی میں غسل دیا گیا جب کفن دیا جانے لگا تو پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے وہ کمیز اتاری گئی پھر سوچا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ کیسی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر سامنے آئی کہ حضور نے فرمایا نماز جنازہ کے لیے کچھ دیر میری میت کو میرے جسد کو تنہا چھوڑ دیا جائے کہ سب سے پہلے روح الامین کی قیادت میں اللہ کے فرشتے مجھ پر نماز جنازہ پڑھیں گے چنانچہ کچھ دیر کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو تنہا چھوڑا گیا اور پھر صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جماعت کی صورت میں مطلب دس بارہ پندرہ سولہ جتنے آ سکتے تھے حجرہ ایشا صدیقہ میں آتے رہے اور نماز جنازہ ادا ہوتی رہی نماز جنازہ ہو گئی حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جناز سے فارغ ہو کر ہم آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اشک بار ہو کے مجھ سے پوچھا میرے ابا کو دفن کر آئے ہو تدفین ہو گئی میں نے عرض کیا ہاں شہزادی ہو گئی فرمایا تم نے اس جسم پر مٹی کیسے ڈالی جس کے تذکرے قرآن کے اوراق پہ چمک رہے ہیں وہ ہاتھ کہاں سے لائے ہو کہ جن ہاتھوں سے تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطب پہ مٹی ڈالی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جملے تو بڑے دل دکھا دینے والے تھے ہلا دینے والے تھے جھنجھوڑ دینے والے تھے لیکن میں نے عرض کیا شہزادی ہم نے وہی کیا جو تیرے ابا اور ہمارے قائد محترم نے ہمیں تعلیم دی تھی ہم نے ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا ہے تو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ تعلیمات مستفی سے سرے منہ ہٹ نہیں سکتے یہ تو میں نے ویسے کہہ دیا یہ ربی الاول کی بارہ کی کہانی ہے جس کے لیے ہمارے جس کے دامن میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ اس دن بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فراموش نہیں کیا افراط غم میں بھی دکھ میں بھی آج ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی کا راز صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے اتباع میں ہے اور اگر ہم نے راستہ بدلا خدا نخواستہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ کی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو بھی اس کے رسول کو بھی سو فیصد ہمارا نقصان ہے ایک بال کے برابر بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے رسول کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا قزم تبوک کی تیاری کے موقع پر بعض منافقین نے کہا ہم نہیں جائیں گے موسم بہت گرم ہے اور دشمن بڑا طاقتور ہے ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہم نہیں جائیں گے فرمایا اللہ تن سرو کفرو سانی الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اگر کوئی میرے نبی کا ساتھ نہ دے اگر کوئی میرے رسول کا ہم سفر نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے دین کو بھی میرے رسول کو بھی میں تمہارا محتاج نہیں میرا دین تمہارا محتاج نہیں میرا رسول تمہارا محتاج نہیں تم سب میرے محتاج ہو اور میں تو اتنا بڑا گمی ہوں جب چاہوں لشکروں کا کام پرندوں سے لے لیتا ہوں اور جب چاہوں کروڑوں کا کام ایک فرد سے لے لیتا ہوں تمہیں ہجرت کی راحت یاد نہیں جب سارا جہان دھرتی پہ بسنے والی تاغوتی قوتوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حق کو ہدایت کی شمع کو بجھا دے میں نے دیکھا میری امانت خطرے میں ہے میں نے دیکھا میرا محبوب خطرے میں ہے ننگی تلواریں کثر نبوت کے اردا گرد نظر آتی ہیں میں نے دیکھا میرا محبوب مشرقین کی امانتیں سید علی کو سونپ رہے ہیں فرماتے جی امانتیں سنبھال کے رکھو اور جن جن کی یہ امانتے ہیں ان تک پہنچنی چاہیے میں نے دیکھا میرا محبوب اپنے پاس جو مانتے ہیں وہ سیدنا علی کو سونپ رہے ہیں تو پھر میں نے فیصلہ کیا میں اپنی محبوب امانت ابو بکر کو سونپ دوں عرش پہ میں نے نگرانی کی فرش پہ ابو بکر نے وفا کی میں نے ایک فرد سے اتنا کام لے لیا کہ لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہ کر سکتا جو اس رفاقت نے کر دیا تنہا ابو بکر نے وہ کام کر دیا کہ کروڑوں افراد بھی نہ کر سکتے اللہ ہمارا محتاج نہیں نہ اس کا دین ہمارا محتاج ہے اور نہ اس کا نبی ہم سب اس کے محتاج ہیں ہم دین سے وفا کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے رحمت عالم کی غلامی کا حق ادا کریں گے تو ہماری دنیا بھی خطرات سے محفوظ ہو جائے گی اور ہماری آکمت بھی کامیاب ہو جائے گی ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی دوست کیا صورت حال ہے وقت بھی نہیں کہ میں درد دل کا کچھ اظہار کر سکوں یو این صاحبہ محترمہ و مکرمہ یو این نو صاحبہ جہاں ان کے اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے تو ایک تنکے کے ٹوٹنے پر بھی مچل جاتے ہیں اور جہاں مسلمان بچے اور عورتیں ذبح ہو رہے ہیں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں آرام سے بیٹھے ٹک دیکھ رہے ہیں میکسیمم کبھی کبھی سوری نکل جاتا ہے لیکن کوئی عملی کردار ادا نہیں کر پا رہے مسلمان جہاں بھی پٹ رہا ہے ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بارے میں بھی صحیح فیصلے کر سکیں اپنی نسلوں کے بارے میں بھی صحیح فیصلے کر سکیں اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس سے ہم بھی سربلند ہو جائیں ہماری نسلیں بھی سربلند ہو جائیں اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین بھی نیک نام ہو جائے میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اخلاص کے ساتھ جس محبت کے ساتھ آپ نے میری گفتگو کو سماعت فرمایا اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے وہ ان الحمد للہ رب العالمین اذان ہو گئی اذان ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھ لیجیے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيه الرحمة ومصابيه الغرر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله <clears throat> فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين <coughs> ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر روف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا <clears throat> من يهده الله فلا مزل له ومن يزلل فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر ونشهد المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا امة بعد امته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينبة وعلى السيدات وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلسوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرزا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين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 في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ صدر جماعت حافظ الحدیث حضرت دین پوری صاحب واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز دوستوں کراچی کے اس دورے میں نے جن پروگراموں میں شرکت کرنا تھی اس ترتیب کے لحاظ سے یہ آخری خطاب ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا بھی آخری خطاب مسلسل بے آرامیوں نے میری آواز اور آسات پر جو اثر کر رکھا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں ابھی مغرب اور عشاء کے درمیان چھ سے آٹھ بجے تک دارالعلوم کے پہلو میں کرنگی ایک جلسہ میں شرکت کر کے حاضر ہوا ہوں کل اس وقت اگر اللہ نے چاہا تو حضروں کھڑا ہوں گا زہر اور عصر کے درمیان کوہاٹ کا پروگرام ہے کل انشاءاللہ اور صبح دس سے بارہ بجے تک اسلام آباد کا پروگرام ہے انشاءاللہ پرسوں یعنی تیس تاریخ کو تیس دسمبر انیس سو بیاسی کو واپسی ہو جائے گی اور ٹنڈو محمد خان کی جلسہ میں شرکت ہوگی اور انشاءاللہ اکتیس کو جمعہ کے دن گوجرا اور ساہیوال کے لیے سفر ہوگا وہ جی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ترنگ میں فرمایا کرتے تھے صبح دم ریل میں گزرتی ہے شب کسی جیل میں گزرتی ہے آکبت کی خبر خدا جانے اب تو اسی کھیل میں گزرتی ہے انہیں اپنی مسلحت پرست قوم سے شکوا تھا لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے آپ پہ فخر ہے پتہ نہیں اس وقت حالات کیا تھے ورنہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قوم لیڈر ہنڈاؤ تقریریں پچاؤ قوم میں تقریر کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ پھر جب مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے یا جیل چلا جاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں آہ شاہ جی آہ ان کی ماں اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت آپ کو دارین کی عزت سے نوازے